اتنے سارے کر لیکن فائدہ کلی نقصان یہ کوئی چگڑ لیکلی نقص چگڑنا ہے جا دا بدترین بے وقوف یہ وہی پیش قبول کرے گا کیونکہ عقل دے بھی خلاف ہے حکمت دے بھی خلاف شرح جی ہار ہو گل جی عقل حکمت دے خلاف دے خلاف ضرور ہوا گل سمجھ شرح مطابق نہیں ہو سکتی ਹੁਣ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੂ ਬੁੱਧੂ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਮੁੰਡਾ ਲਵਾ ਦੇ ਇਹ ਜੁਜ਼ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜੁਜ਼ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ

ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੇ ਬਈ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਖੋਤੀ ਕੌਮ ਬਣ ਗਈ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਕਸਮੀਆ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਖੋਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜੋ ਪਈ ਹੈ ਅਕਲ ਲੈਂਦੇ ਪੈਣ ਆ ਸ਼ੌਰ ਲੈਂਦੇ ਪੈਣ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਵਾ ਦੇਗਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬੇਲੀ 16 ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਭ ਕਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਸੀ ਪੰਜ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਸਨ 3500 ਬੰਦਾ 3500 ਬੰਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ 5 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਜੁਡੀਸ਼ਵਰ ਲਈ ਆਹਾ اور میں کہ پدو دے پتر وہ پانچ لاکھ پانچ لاکھ روپیہ اگر کاروبار تے لا چھڑ دے ہاں جی، جی۔ تے پانچ شرطیہ کہہ رہے ہیں تی ہزار تنخواہ ہونی ہے دی کیوں جی چالی ہو پانچ لاکھ دے کاروبار نال چالی روپیہ چالی ہزار روپیہ مہینہ نہ آوے پھر تی چالی ہزار روپیہ پانچ لاکھ دے کاروبار نال کیوں بھائی ہاں جی، زیادہ ہومنا حلال دا عزت دا ہے ٹھاٹ دا نہ ادھر کتے آنگو پوچھڑی رہنا سر سر تیری تیری بھن بھن لین کتی دیا پترا وہ کھوتے چڑھائی چڑھائی جانا جانا ماں تو تو آنا تیرے نال یہ چودہ تیری ماں دے وٹا جم لینی چلو وٹے نے گل نہیں سن پوانی دسو یہ چودہ تو بندہ ہے ماں گا بہن ٹبر سارے تو یس یس ہے کیوں کیوں مت نوکری کٹ پہ ایمان نال دسو اگر وہ گال کڈے اگو بول پوے تو نہ دینا سلانتی قوم تا کر کے ہوں جسل ہی وہ جزوی فائدے دی لالچ تے دے دیں تو کل نقصان پوری قوم کا ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣੇ ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉਹ ਝੁੱਗਾ ਪੂਰਾ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਪਾਗਲ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਂਤਿਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਕਸਾਨਾ ਫੁੱਦੂ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ کرے بندہ کی اتنے اتنے سمجھاوے سمجھاوے بندہ وہی گل گل بگڑیا بگڑیا تو تو مڑ ہے ویڑا پیا اتو باندر دے پتر ایڈے بے اقل نے کوئی دی کرو کیگڑا پاندر ٹھہنا آ گیا ہاں، پاگل لگے پھرنے ہاں جا لانتی سور آ پاگل نہ ہوتا تو سیانے وہی گل بھی جڈو جڈو جڈو نہ پا گیا ہو سکتا میں نکل ہی جا چاہ اگلے پنڈ پنڈ گیا تو مڑ کسی مائی آخیا آخیا دس بھی تینوں نہ دسیا دسیا میں چڈ آیا اس تیرے کرتوتوں لانتی پاگلو جو وہ کرتوت ہی دستے ہیں بھی تھی جی پاگل جی گیا جی آخ جس کام جڑا کام اللہ اللہ اللہ کر سکتا تو سوا کو نہیں کر سکتا وہ اللہ تو ہی منگ سکتے ہوں ان سوال کریں گے کوئی سانو صرف وضاحت کر دو بھی کیڑا کام ہے جڑا اللہ تو سوا کو نہیں کر سکتا اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ تو سوا ہور ہو نہیں منگ سکتے صرف یہ وضاحت کر دو جی تھی کرو سرکار ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆ ਮਰਦੂਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਦੂਰ ਦੀ ਰੱਬ ਵੇਂਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਰੱਬ ਵੇਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ کھڑا درخت اس درخت نو آخیے سڈے ٹر کے آ تھی کر سکنے حضور حضور فرما فرما دے ہوں نے اس درخت نو سلام کہ اور یہ تین محمد بلا درخت ہوں ہوتا ہوں ادھر ادھر جڑا اپنی کھچ کے حضور دی کچہری چ بار گاہ ہوں سوال یہ آ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਖੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਦੂਦ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੱਥੂ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਨੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਬਗਾਰਤ ਫੁੱਦੂ ਕੰਜਰਾ ਐਸੀ ਲਾਨਤ ਪਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੂਥੇ ਤੇ ਐਸੀ ਲਾਨਤ ਲਿਖ ਗਿਆ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੇ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਬੀ ਭੈਣ ਚੋ ਤੇਰੇ ਗਾਂਢ ਚ ਨਿਕਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੀ ਬੁੰਡ ਚ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਵਾਹਬੀਆਂ ਜਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਫੁੱਦੂ ਜੋ ਵਹਿਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਸ਼ਾਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਤੇ ਦੇ ਰੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ تیرے والے والے وہ جہ جہ جہ فدو صرف مینو وضاحت کر دے کام ہے جہد اللہ قدرت رکھتا اور بندے قدرت نہیں رکھتے صرف جا سرجائے وضاحت کر دے تو آنا جڑا اللہ تو سوا جڑا کام رب کر سکتا ہے رب دی طاقت قدرت چ بندیاں دی طاقت نہیں وہ بندیاں تو منگنا شرک شرکریٹ تو صرف مینو وضاحت کر دے شیخ شیخ الاسلام الاسلام پہ جی کسی نے جلاب ٹور پہ یہ جلاب نے ہے لکھن کا جلاب ہے میں لکھو جاگا بڑا

ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਮੇਦੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰ ਸੋੜਾ ਖਾ ਲਓ ਸੁਥਰਾ ਖਾ ਲਓ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਮੇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਹ ਪੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖ ਲੈ ਭੈਣ ਚੋਦ ਪਾਗਲ ਇਹਦੇ ਪਰੋਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ امام احمد رضا جیسا سیاح میاں شیر ربانی جیسا سیاح یار جنہوں جگ کائنات سیاح مانتی ہے خود کا پیروکار نہیں بنتا اسی حضور دے صدقے عقل رکھنے یار کمال ہے سان رب سونے نے علم دتا کچھ نہ کچھ عقل دیتی کس موٹا سوال میں کیتا دس یہ جو آتا ہے اللہ تو سوا اللہ جڑے کام کر سکتا ہے وہ بندیاں تو منگو گے تو مشرق ہو جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے صرف انو آپ کہڑے کام رب کر سکتا ہے فرق تے کریں سورا ایک شہ پئی ہے کراچی کتنے پئی پئی پئی ہے ہے عرب ہزارہ میل دور شہ بھی چھوٹی نہیں مکان ہے پورا انہوں اتنے سدونا اک چ مکن تو پہلوں سدا ہے رب کر سکتا ہے کہ بندہ کر سکتا ہے دس جی اہ ہے بندہ کر سکتا ہے تو پھر فدوا پیچھے رب والی رب واسطے کہڑی شہ رکھی بیٹھا ہے جی آنا کام کام رب رب رب کر کر سکتا سکتا ہے ہے تو تو حضرت سلیمان پیغمبر کچہری بہ کے ولی پہ پہ پہ پہ آدھے آدھے آدھے آدھے بندے بندے نو نہیں میں تخت بلکیس چاہیے چاہیے چاہیے میرے اک چمکن پہلوں وہ سی بندہ نہیں کر سکتا تیرے مذہب کے مطابق تو منگینا پیا سلیمان کرمان ہو گیا رب مشرق ہو گیا ولی ہو گیا سارے مشرق ہو گئے لکھ دی لانت تیرے لانتی مذہب دے بے بے شک شمار تو موجود کرامتر ہے سور اصل اصل ایک بک اور جڑا قاسم قاسم نالوتوی نالوتوی کاسم نانوتوی کاسم نانوتوی پیا لکھا جاجزا ہوں بابیا دو بندیاں پچا دا پیو مدرسہ دو بند جن بنایا قاسم نالوتوی وہ پہ پیا ہے اپنی کتاب تو الناس ناس آ میں دسنا کی موجودہ وہ آدمی موجلہ ای جی پروانہ ملتا ہے کوئی وزیر بنتا ہے کوئی افسر بنتا ہے حاکم حاکم جڑا ہے وہ پروانہ لکھ کے دینا ہے ہے ہے وہ وہ وہ بوجھ کی ہوتا پروانہ تصدیق تصدیق ہوں نامہ دھج وہ وزارت دا دا عہدے جی سمجھ لگے مرے جی وہ کی ہوتا ہے وزارت تصدیق نامہ کہ جدوں کوئی پوچھے گا تو تزیر تہدے دار ہےفسر ہے تو ملازم ہے لو یہ سارا ہے ویکو میرے آڈر آئے وہ اندر کول ہے جس نے اگلے منگن گے اس اسلے بکھا سکتا کہ نہیں انہیں سورا کا پیو پہ لکھتا ہے وہ آتا ہے اسی طرح یہ تصدیق نامہ ہوتا ہے نبی کا موجزہ نبی دے ہما وقت کول ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے جس لیے اگلا چاہے گا کہ تو نبی ہے وکھا نبی انہیں کٹ کے آپ دے دینا گل کر کے رشا چاہیے کی آنا ہے تو ਉਹ ਆਖੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਚੰਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 36 ਪੁੱਤਰ ਨਬੀ ਆਖੇ ਹਾਲ ਸੁਭਾਨ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ اس لیے نبی جس جس نبی ارادہ نہ کرے بخان کا کس لیے ارادہ نہیں کرتے جس لیے اگلے مذاق بنا اس طرح کریں کیونکہ نبوت ہے مذاق نہیں اس لیے نبی نہیں اور جس لیے نبی بکھا چاہے اس لیے قدرت الہی مشیت الہی واسطے اعلی حضرت امام اہل سنت فرمانے نے کے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی ساتھ ہی منشی منشی رحمت کا قلم دان گیا سبحان اللہ کہ سونا نبی جسے ارادے کرتے نے نعمت ونڈن دے ہاں۔ ادھر دیواں دیواں تے تے ادھر ادھر فلان دیواں رحمت رحمت رحمت دا دا منشی لکھن لکھن والا او قلم قلم دان پیا ہے نال نال کی مطلب والا رب اپنا ارادہ نال نال ہے حبیب علی جنوں حبیبا لو ساڈا ارادہ ایویں سبحان سبحان اللہ اللہ ہی منشی رحمت کا منشی رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی دا قلم دان میرے نبی پاک سرکار دے نال ہی ہوندا ہے کی مطلب اللہ تعالی دا ارادہ پاک جڑا ہے وہ نبی پاک دے ارادے شریف دے نال سبحان اللہ مجبول فتاوہ اگ لانی ضروری اگ بند خیال شہید کر روے نہ کہنا اینا میں میں میں پڑھ کے کے قسم خدا دی کر نا دے دے دے دے تے تے تقریر کرائے فتاوے ماں قیامت چٹ ساری شریعت شری ਕੇ ਭਰੇ ਪੈਣ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਲਤ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਬੜੀ

میں فقہ حنبلی ابن تیمیہ تو بعد میںمبلی فقہ حنبلی ہے وہ فقہ حنبلی نہیں فی کو غیر موت بار سمجھتے ہیں یہ ابن تیمیہ تو پہلے ہے اسی کتاب ہاں۔ ہوں وہ جڑا جا لیا ہند الکنا جڑا ابن عبد البہب نے حوالہ پیش کیتا ہے کہ جڑا وسایت بنا اللہ اللہ تعالیٰ دے اپنے بندے درمیان انہوں نے پکار دا ہے تو انہوں نے پکا مشرق کے بل اجماع مشرق کے کافر ہے میں اتنے پڑھ کے میں کہ یا تے واجب تعبیر گل امام احمد تو تہے کون آئے من کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا اچھا یہ ہوں میں کہ تو یا پھر ابن تیمیہ دی شرارت قسم خدا دی کر کے آنا بین ہی یا عبارت اس خبیص دے فتاوج کھڑی ہونے اتوں نکل چکی تھی ایک نارے میری خوشی اخیر میں کہا چشتی جی میں تیری بصیرہ تاکہ ہوں میں نکلا کہ نہیں اچھا اور سن یہ آندا ہے نبی پاک سرکار دا واسطہ دے کے حضور سرکار یا اللہ حضور دے صدقے حضور دے واسطے کرم چکر زوات دا ذات دا واسطہ دے یہ شرک فلان یہ جی ہے وہ ثابت نہیں بدت ہے وہ میرے رب العالمین یہ آپ حملی ہے اسے اپنی کتاب لکھیا سو منسک کے مروزی مروزی کون ہیں امام احمد دگرد امام احمد دی فکا آپ تو منقول ہے نا واسطے نا یہ لکھیا سو کہ امام مروزی نے امام احمد بن حنبل تو یہ گل نقل کی ایسی دعا جس دے اندر اندر صدقہ حضور دے وسیلے نال دعا منگی گئی ہے لیکن آ کے گل یہ ٹھیک ہے لیکن یہ گل جمہور دے خلاف جاندی ہے اس واسطے امام احمد اپنے پرا سٹ کے ہو پیا میں کہ پتر کھلو کلو جاؤں کھلو جا کھلو جا کھلو جا خیر رہی تیرو چھتر پھیلنا ایسا تیری کتاب بچ رکھ کے کیا جا کدھر پہ جانا پھر صاف لکھ ہے کہ کسی نبی کی خبر کی جاؤ کسی زمین کو کھول جاؤ دوروں بہ کے پکارو وہ تمہیں زیارت کراوے فسکو زیارت شیطان ہے تو رسول اللہ دی قبر دے گئے کھڑے ہو حضور تو توانو دس پہ آئے جا امام جلال الدین سیدی فرمان دن میں نو باتر وارا حضور دی جاگ دیں زیارت ہوئی ہے بڑے بڑے ولی کعبہ کوئی آکے گا اندھا میرا تواف کردہ ہے سب آکے شیطان وہ شیطان نکل ہوں ہے نبی نہیں ہوں دا آکے کوئی آندھا میں نو خیزہ علیہ السلام ملے نو شیطان ملے ہے خوز دیو یعنی ان دی کھوپڑی اچ کوئی ایڈا شیطان شیطان وڑیا بیٹھا سی سی سی نا یہ انج نظر کھولدا ہر پاسے ہی دسدا بے شک کتاب کتاب کتاب الوسیلہ آئی پی جی ملدی ملاندی دے لکھیا پوری جڑا وہی ہے رسالے جی جی کتاباں کتابیاں وہ وہ ایک ایک قاعدہ قاعدہ ہے پھر جی پھر جی وغیرہ یہ اس اندر ساری جی آئے ترجمہ بھی ہو گیا کتیا کتیا کتیا آ سورا میرا غوث پاک سرکار تقریر کر رہا ہے ہے خواب آپ غلام نبی پاک نے سبحان اللہ حضور فرما اٹھ کھلوتے نے حضور فرما نے جس ویسے ستیا ویکن دیا سی میں جاگتا ویکن دیا سا توں کتیا انہیں نبی نے شیطان ویکیا ہاں کتیا سورا بغیرت کہڑی قرآن حدیث ہوئی صرف اینا دس تو قرآن تو باہر نہیں جانا صرف قرآن حدیث کٹ دے کہ آج جو کچھ ویکتے جی سارے نبی پاک نے فرمایا ابلیس نے وہ شیطان دستا تو کتیا ہوا ڈانگا مارنا بغیرتا سانو آنا قرآن ادیس پیچھے چلو آپ اپنے شیطانی خیالوں کے پیچھے چلنا مجمع مجمع الدلالات ال... ہوئے ہوئے ہوئے لونا لونا میں موضوع اور وہابیت کا باہمی رشتہ باب ہاں جی باب حدیث حدیث حدیث آیا آیا ہوں یا رسول اللہ اللہ استغفر جی. ہم نہیں رہے وہ وڈی گل سنو اے آندا ہے جڑے وڈے صحابہ سن نا انہوں حضور نو کدی نہیں آخیا سڈے دعا منگو خدا یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم وغیرہ بڑے صحابہ جڑے سن حضور دی دعا دے محتاج ہی نہیں سن سور نو ہزار مت والے دن تو تے تنا وڈے صحابہ دعا دے محتاج نہیں سن خیر ہی رہی تے سارے نبی جڑے نے وہ نفسی نفسی پکار کے تے حضور کو آخر چاہ رہے نے مہربانی رب نو نو نو کو ساڈا حساب تو تو شروع کرے کم کم از نبی حضور حضور دی دی بارگاہ بارگاہ آن کے قیامت اپنے چھڑاون واسطے چ آئے کھڑے نے ابو بکر مقصد کیا ہے اس اس ظالم دا دا دا انبیاء علیہ السلام ٹکے نہ رہن لوکاں دے ذہن وچ خدا جتے قبضہ اوہی تارش ایلچی محض ایک آیا چٹھی رساں کی سمجھتے ہیں نبی نبی پاک نو نو چٹھی چٹھی چٹھی چٹھی چٹھی رساں رساں رساں والے والے قدر ڈاکیا ڈاکیا ڈاکیا یہ ال چی بھی لکھیا ہے اور واپیا سارا سورا لکھے بس اچھا ایک میرے کو کتاب ایک آئیے جی، اگر بل فرد جڑا ہے بلدا تو کبھی فرد ہی کہ اس کتے سور قاسم نانوتوی دی کتاب میرے کو ایسی پی سی پرانی سنی کتی نہیں تسفیہ نام ہے العقائد ہاں۔ اس کتے صاف لکھیا ہے کوئی اگر مگر کا چکر نہیں یہ لکھے سن پتا کیوں تو لکھا سر سر سوار آخیا میرے یہ عقائد نے یہ سلاح واسطے نے لکھے سن تسبیہ تو لکھا ہے اس پہ لکھتا ہے کہ پاویں پاویں اس زمین زمین اتلی کوئی نبی موجود ہے نا بیٹھا ہے کوئی اگر نہیں کوئی بے فرد نہیں یقینی یقیناً یہ اعتقاد رکھنا پڑے گا نہیں ہے ہے بیٹھے ہیں یقیناً اعتقاد رکھنا گا کیونکہ خاتم خاتم النبیین دا معنی او او ہی نبوت زم جڑی او بذات بلا بے قصہ تمام ہونے والی آخر اس معنی دے لحاظ نال او دے پوری پوری بچا کی لیا مر

کے ساتھ آپ کتنا چھپی دلی چوڑی دالان چوڑی دالان دہلی اندر ہے

ہوں وہ گال جی تحزیر اناس اور تحزیر اناس تو بعد کی کتاب جی رسالہ تحزیر اناس تھلے لکھا سو آتا وہ میں تحقیق کر دیتی یعنی وہ جڑی تحزیر اناس تو بعد جو پہ لکھتا ہے نا مطلب اتنے والی گل کی پوری وضاحت اتنے کر دیتی سو خلاصے بتاؤ آد ہاں۔ کہ عالم میں کہ عالم بال یقین ضرور سمجھنا چاہیے کے عالم میں اس زمین میں کوئی نبی ہو یا کسی اور زمین میں سب آفتاب ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مستفید ہیں جیسے آفتاب سے آئینہ مستنیر یا قمر منیر یا افلاق یا ذرات خاک یعنی جیسے در و دیوار مقابل آئینہ مستنیرہ کے نور سے مادن کی تجسس کرتے ہیں فرض کرو کہ آئینہ پر نظر پڑتی ہے اور اس کے نور کے بعد مادن کو ڈھونڈتی ہے تو آفتاب تک پہنچتے ہیں اور پھر آفتاب پر سیر ختم ہو جاتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آفتاب کا نور کہیں اور سے اسی طرح آیا ہے ایسے ہی اور انبیاء کی نبوت تو آپ کی نبوت کا پرتو ہے پر آپ کی نبوت پر قصہ ختم ہو جاتا ہے تا کر کے خاتم النبی نے سمجھ لگے جی وضاحت کر دیتی کنجر کتے نے تو آدھا بل میں میں سمجھو یعنی ہوں دسنا وہ کی کہنا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور نو آخری نبی آخر ہاں جی نا وہ یہ مطلب ہے یقینی جو مانا آتا جی میں دس دیا جی سمجھنا پینا کہ جس طرح سورج یہ کرنا کتنے کتنے نہیں پہنیا جی تھی جدوں بھی آکھو گے کہ آ روشنی کتوں آئیے آخنا پینا ہے سورج کو آئیے جی۔ لہذا اے دی روشنی دی روشنی دا قصہ کتھے جا مکیا سورج تو سورج آخری بن گیا یعنی ہر کسے دی روشنی دا آخر کون بنیا سورج سورج اسی طرح وہ آتا ہے حضور دے دور چ نبی کوئی سمجھو کوئی حضور تو بعد کوئی نبی سمجھو بیٹھا کسے تھان تے وہ نبوت جیڑی ہے نا جی سورج دیا کرنا درن شروع اتوں سمجھو نبوت دا سورج حضور نے جی کرنا اس نے لہذا ایک اتوں شروع کریں گا تے آخر ہی ہوئے گی حضور اس معنی چ آخر نے لہذا مرزے مرزائی جڑے نے وہ بھی ایویں ای آدھے وہ آتے نے ساڈا مرزا جڑا ہے حضور تو بعد نبی لیکن حضور آخری نبی کیویں نے کہ ساڈے نبی دی نبوت جیڑی ہے ہے اے دا قصہ مکدا تے اوتھے ہی کیونکہ آیا تے فیض ادھروں ہی ہے ادھر مرزا بھی نے فیض نبوت دا ساڈے ساڈے وچ نبی وچ کتھوں آیا ہے حضور حضور تو آیا اے آندا ہے کتا ایویں ہور نبی کروڑا سمجھو ایک بھی نہیں مرزا نہیں کروڑا ہور سمجھ لو ہر ایک دا ہر ایک دا فیض اتوں جب حضور تو فیض آیا ہے تو یہ سارا دی نبوت دی انتہا حضور بن جان گے آخری اے مطلب ہے نبی دے آخری ہون دا اور اے مطلب نہیں کہ حضور تو بعد نبی نہیں ہو سکتا یعنی یہ کتا یہ مطلب نہیں آخری نبی ہون دا کہ حضور تو بعد نبی نہیں ہو سکتا نا نبی کیوں نہیں ہو سکتا نبی ہوا کھڑا ہوا آدھا صرف گل نے آخری کا مانا یہ آ کہ بھائی نبوت کسے مقدے اتنے جی میں ہاں جی۔ ہر کسے دی روشنی دا کسا سورج تو مکتا سمجھ نہیں لگی یہ جی؟ ہاں جی، بہن تو دیو بندی مزہ بل یقین سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے سی سا عقیدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ دے زمانے شریف تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا پرانے نبی نبی زندہ ہیں حضرت عیسیٰ پران پہلے نے وہ بعد چاہوں یہ ہے کیوں جی کسے نو نبوت حضور تو تو بعد ملے جیڑا ہے ہے سمجھے گا اسلام خارج یہ مسلمان ختم ہو گیا جی۔ بس آخر آخری اسی سمجھنے زمانے دے لحاظ خاتم النبی جین دا خود میرے نبی پاک نے خود دسیا خاتم النبی دا مانا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے سبحان اللہ گل مک گئی حدیث پاک یہ کتے بھابڑے جڑے نے دو بندے آپ خود جلسین کہندے نے فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی فرما گئے ہیں ہادی تحریک ختم نبوت زندہ آباد فرما گئے ہیں ہادی لا نبی آبادی ہادی کنو آ کر نبی پاک نو یعنی حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی آبادی مطلب میرے بعد بے شک کوئی نبی نہیں تو تو تو یہ یہ صاف دس رہا کہ کہ حضور بعد نبوت کسی نے مل سکتی نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی نبی نبی آ آ آ سکتا ہی ہی کتے آدھے کروڑا جان سکتے ہیں آخری دا خاتم النبی مانا ہے مرزا ہوں اندر واسطے ساری کوشش ہے یہ کوشش وہ واسطے کی

مقام مول محمد قاسم صاحب کا در باب تقلید و تراوی آٹھ رفت اور پڑھنا زواد کا بھی مخرج زواد خیر سمجھ نہیں آئی یہ او کتا ٹولا بابا جی تو فدو لانتی قوم لوگ سمجھتے ہیں ایویں ایگڑتے رہتے ہیں ہاں جڑے اج کے ملا ملوڈے منڈے ہیں یہ لانتی ایویں باقی جگڑتے رہتے ہیں بابیاں شیئن کتیا نے اصولی طور سے ایک ہو گئے حرام زیادہ صرف ہوں ختم دے تو جھگڑا تو فلانے تے کتے کا پوترا ختم جھگڑا نہیں اصل سل کفر جڑے پے نے یہاں کا جھگڑا ہے سر لگی ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਲਵੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖਾਤਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀਰ ਉਨਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਖਾਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ <laughs> جہنے <laughs> والا سوال نہیں آکل جی، کے خلاف شرح اکلوں نقل دونوں خلاف انڈا کھا دی کھا کے دی اچھا۔ کدے کدے تیار تھی گئی اگر خدا اور رسول کی طرف سے جھوٹ بولنے کا احتمال ہو ہاں۔ یا قدرت خدا کے سامنے ایسے سنی ہوئے پیدا کرنے کا کرنا ہو یہ آپ میں دیکھا میں میں آخیا یار تو سکول ہی بنتا جا جا رہا ننگے سر رہنا ہوں چکی پہ اللہ ہر قسم سے نبی سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی چل بس کر تھی گیا <laughs> ٹھیک ہے سو اٹھاؤ نماز پڑھو جلو لاہور ہاں کیا کرنا اتنا ہاں؟ کیا کرے سے دس کام دس کیا کام ہاں Teme uma. Teme Queड़ी शइ तेल तेल उथो लियाउणे खाड़ बात تو لکھا ہے تھوڑے